حضرت اکریمہ سے مروی ہے کہ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا اے اللہ کے نبی میں نے اپنی بیوی سے زہار کیا تھا پھر کفارہ ادا کرنے سے پہلے میں نے اسے جمع کر لیا آپ نے فرمایا تجھے کس چیز نے ایسا کرنے پر مجبور کیا اس نے کہا اے اللہ کے نبی میں نے چاندنی میں اس کی پنڈلیوں کی سفیدی دیکھی آپ نے فرمایا اب علیحدہ رہنا حتیٰ کہ تو اپنے ذمے واجب کفارہ ادا کرے اسحاق نے اپنی حدیث میں یہ الفاظ بیان کیے ہیں اب اسے علیحدہ رہنا حتیٰ کہ تو اپنے ذمے واجب کفارہ ادا کرے یہ الفاظ استاد محمد عبد العلیٰ کے ہیں ابو عبد الرحمن یعنی امام نسائی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ مذکورہ بالا دونوں روایتیں مسند کے بجائے مرسل ہی صحیح ہیں واللہ اعلم سنن نسائی حدیث نمبر تین ہزار چار سو نواسی